السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ على رسوله رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق number five eight five Ramzan کے مہینے میں یہ سبق دے رہا ہوں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پڑھتے رہیے اٹھتے بیٹھتے اور میں نے اپنی کتاب یہ چھبیس صورتیں ہیں جس میں مومن کا ہتھیار بھی ہے اللہ کی پناہ بھی ہے اردو کے آسان دعائیں بھی ہیں اس میں کلمے کی جتنی آیتیں تھیں آیت توحید کے نام سے میں نے اس میں جمع کر دی ہیں تقریباً کچھ رہ بھی گئی ہوں گی لیکن تقریباً اکثر جمع کر دی ہیں وہ ایک مرتبہ اگر پڑھ لیں گے تو آئے توحید آ گئی سب توحید کی آئے تو اس میں آ گئیں اس کے لیے اس کا خیال رکھیے مومن کا ہتھیار بھی صبح شام پڑھنے کا بہت اہتمام کیجیے اور اللہ کی پناہ یہ بیماریوں سے بچنے کے لیے سارے نسخے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ساری حدیثوں کے حوالوں کے ساتھ لکھ دیا ہے اس کا بھی اہتمام کیجیے اور اردو کی دعائیں اس لیے میں نے لکھی ہیں تو لوگوں کو عام طور سے دعائیں مانگنا نہیں آتا اللہ سے باتیں کرنا نہیں آتا تو وہ تین سو چار سو دعائیں اردو کی آسان آسان لکھ دی ہے اتنا اگر پڑھ لو گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ساری خیریں آ جائیں گی سارے شروع سے آدمی بچ جائے گا انشاءاللہ کوشش میں نے کی ہے سب کو سمیٹ لیا ہے اس کے لیے اس کا اہتمام کریں یہ چھبیس صورتوں کے نام سے بھی ملتی ہے جس میں مومن کا ہتھیار بھی ہوتی ہے اللہ کی پناہ بھی ہوتی ہے اردو کی آسان دعائیں بھی ہوتی ہیں حج عمری کی دعائیں بھی ہوتی ہیں ایک سارا ایک مجموعہ تیار ہو گیا ہے اللہ نے کرا دیا ہے اب ایک بات اور سنیے تو حضور حافظ ابن حجر نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اندھیرے پانچ ہیں اور پانچ ہی ان کے لیے چراغ ہیں پہلا دنیا کی محبت اندھیرا ہے جس کا چراغ تقوا ہے دوسرا گناہ اندھیرا ہے جس کا چراغ توبہ ہے تیسرا قبر اندھیرا ہے جس کا چراغ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے چوتھا آخرت اندھیرا ہے جس کا چراغ نیک عمل ہے پانچواں پل سرات اندھیرا ہے جس کا چراغ یقین ہے اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مرتبہ تو پڑھی لیجئے رابعہ عدیہ ایک مشہور ولی ہے رات بھر نماز میں مشغول رہتی صبح صادق کے بعد تھوڑی سی دیر سوتی جب صبح کا چاندنا اچھی طرح ہو جاتا تو گھبرا کر اٹھتی اور نفس کو ملامت کرتی کہ کب تک سوتی رہے گی آج تو ہماری نیندیں پوری نہیں ہوتی فجر رمضان میں فجر کے بعد جو سوئے تو آدمی ظہر میں اٹھتا ہے اور بعض تو ایسے شہزادے ہوتے ہیں کہ اثر میں اٹھتے ہیں نہیں جہاں نیند پوری ہو جائے آدمی فوراً کتابوں میں لکھا ہے کہ زیادہ دنیا میں زیادہ سونے والا آخرت میں فقیر بن کر کھڑا ہوگا یہ بخر موتی میں کسی جگہ لکھا ہے میں نے اس لیے زیادہ نہیں جتنی ضرورت ہے آدمی سوئے اپنے بدن کے آرام کے لیے سونا ضروری ہے فوراً اٹھتی اور اٹھنے کے بعد یہ کہتی کہ کب تک جو ہے تو سوتی رہے گی انقریب قبر کا زمانہ آنے والا ہے جس میں سور پھونکنے تک سونا ہی ہوگا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو ایک کو وسیعت کی رابعہ نے کہا یہ اوڑھنی ہے جس کو میں اوڑھ کر تحجد کے وقت نماز پڑھا کرتی تھی اس میں مجھے کفن دے دینا اور کسی کو میرے مرنے کی خبر نہ کرنا چنانچہ حسب وسیعت و تقسیم کر دی گئی بعد میں اس خادمہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے ہے اس نے دریافت کیا وہ آپ کی اوڑنی وہ آپ کی گدڑی کیا ہوئی جس میں کفن دیا گیا تھا فرمایا کہ لپیٹ کر میرے اعمال کے ساتھ رکھ دی گئی انہوں نے درخواست کی خاجمہ نے درخواست کی مجھے کوئی نصیحت فرمائے فرمایا اللہ کا ذکر جتنا بھی کر سکو کرتی رہو کہ اس کی وجہ سے تم قبر میں قابل عزت بن جاؤ گی قابل رشک بن جاؤ گی جتنا ہو سکے ہم اللہ کا ذکر کریں یہ قصے علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں یہ راج بسریہ کے قصہ حدیث میں نہیں آتا اور یہ جو حافظ حافظ حضر کا قصہ یہ حدیث میں نہیں آتا یہ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے ہاں، اس لیے میں تو اس لیے قصہ بیان کیا کہ جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ سبحان اللہ وحمدی سبحان اللہ العظیم بحمدی سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ کچھ نہیں کہ اے میرے اللہ اے میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دے اے میرے پیارے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے تیرے نبی سے محبت ہے تیرے قرآن سے محبت ہے تیرے دین سے محبت ہے کم سے کم ہماری زبانوں پر یہ گنگنانا آنا چاہیے مائیں بہنیں کھانا پکاوے عام طور سے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کھانا پکاتے پکاتے گنگناتی ہے رانی ہو کہ مہترانی ہو گنگنائے گی ضرور تو میں کہتا ہوں کہ ادھر ادھر کی باتیں کیوں کرو بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ کسی زمانے میں عورتیں کھانا پکاتے پکاتے پانچ پانچ پارے پڑھ لیتی تھی کسی زمانے میں عورتیں لسی بناتے بناتے جو صبح شام کی دعائیں پڑھ لیتی تھی اس کے لیے یہ رمضان کے مہینے کی گڑیوں کی قدر کریں کچھ پتہ نہیں آئندہ سال کا رمضان ہم زمین کے نیچے ہوتے ہیں یا زمین کے اوپر ہوتے ہیں اس وقت میں جتنے بھی مرحومین ہیں وہ تمنا کرتے ہیں ایک منٹ مل جائے آج اللہ نے ہم کو گھنٹوں دیے ہیں اللہ ہم سب کو قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ توفیق دے اللہ توفیق نہیں دے گا تو بیانوں سے سب کو کچھ نہیں ہوتا اللہ توفیق دے ایک مرتبہ سبحان اللہ وب ہی پڑھ لیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین